زائدہ نے سعید بن مسروق سے اسی سنت کے ساتھ یہ حدیث آخر تک پوری بیان کی اور اس میں کہا ہم نے عرض کی ہمارے پاس چھریاں نہیں ہے تو کیا ہم بانسوں کی کچیوں سے جانور ذبح کر لیں صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار پچانوے